ایک سوال کل آیا ہے اور جو آپ نے پوچھا ہے جو سمجھا ہے تقریباً وہی ہے صحیح آپ نے سمجھا ہے کہ اگر سیرا جو ہے وہ جزم کا ہے جزم سے مراد یہ کہ ذکر حقا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بات میں نے فلاں سے سنی ہے پھر تو راوی موجود ہیں گویا کے تو راوی کی موجودگی دلالت کرتی ہے کہ آگے آنے والی جو گفتگو ہے جو حدیث ہے وہ صحیح ہے اس پر صحیح ہونے کا حکم لگا سکتے ہیں اگر باقی ساری شرائط پائی جا رہی ہیں صحیح ہونے کی تو ٹھیک ہے لیکن اگر راوی کا ہی پتہ نہیں ہے حکیا قیلا رویہ تو اب تو نہیں پتا نا کہ راوی کون ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات مروی ہے سنی گئی ہے آیا ہے تو اس وقت میں اب آگے والی حدیث پر صحت کا حکم کیسے لگا سکتے ہیں کہ جبکہ بیچ میں ایک راوی ہی نہیں ہے اب وہ راوی حقیہ کے ذریعے سے وہ راوی کون تھا اس کی عدالت کیسی تھی سستہ تھا کیسا تھا تھا کیا تھا وہ سب چیزیں جو پانچ شرائط ہیں وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہو سکی کیونکہ راوی پر ہی پانچ شرائط لگنی ہے وہ راوی کا ہی نہیں پتا تو شرائط کیسے لگیں گی چنانچہ ایسی صورت میں اس کے اوپر ہم صحت کا حکم نہیں لگا سکتے احسن لذاتی ہی اذا روی من طریق آخر اسلی ہی او اقوا من ہو صحیح لغیر ہی کہتے ہیں وہ حسن لذاتی ہی ہے اب حسن لذاتی ہی کیا ہے وہ آگے اب آپ لوگ پڑھ لیں گے کہ وہ حسن لذاتی کسے کہتے ہیں لیکن اب بھی صرف اتنا ذہن میں رکھیے کہ وہ حسن لذاتی ہی من طریق آخر جب وہ ایک اور طریق سے بھی روایت کی گئی ہو مثلی ہی اور وہ طریق اسی طرح کے یعنی سند میں طاقت میں قوت میں وہ اسی طرح کی ہی برابری والی والے طریق سے ہو او اقوا مل ہو یا اسے بھی اقوا ہو تو ان دو صورتوں میں اگر حسن لذاتی ہی ایک اور طریق سے بھی روایت ہو جائے وہ حدیث جو کہ حسن ہی ہے اس کے وہی حدیث کسی اور راویوں کے ترخ میں سے کسی ترخ سے بھی ثابت ہو جائے لیکن وہ راویوں کا جو وہ چین آف نیریٹرز ہے جو راویوں کا طریق ہے وہ کم از کم اس حسن لذاتی ہی والی حدیث کے یا تو برابر ہو یا اس سے بھی افواہ ہو وسمیہ صحیح اس کا نام صحیح رکھا جاتا ہے کیوں لأن صحت لم تأتی من ذات السند الاول کہ بذات بذات خود جو پہلی سند تھی اس کی وجہ سے صحت کا حکم نہیں لگایا کیونکہ صحت نہیں آئی ہے سند اول کی ذات کی وجہ سے وَإِنَّمَا جَعَتْ مِنْ غَيْرِهِ بلکہ وہ تو یہی حدیث ایک اور سند سے آئی تب ہم نے اس کو حسن صحیح لغیرہی کہا تب ہم نے اس کو صحیح کہا تو اس لیے جو صحت آئی ہے وہ اس کے غیر کی وجہ سے آئی ہے تصویر اور اگر آپ نے منطق پڑھی ہو تو اس میں شکل اول شکل اس میں شکل تالی بھی آتی ہے ریاضی کی ایک فارم میں کہ حسن ہی تو اگر دو مرتبہ جمع کر لیں تو یہ صحیح برائی بھی بن جائے گی مرتبته هو أعلى مرتبة من, من الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته کہ صحیح لذاتی سے یہ کم درجے کی ہے لیکن حسن لذاتی سے یہ اعلیٰ درجے کی ہے صحیح لذاتی مثال اس کی حدیث محمد بن محمد بن عمر حدیث محمد بن عمر عن ابی سلمة عن ابی هريرة رضی اللہ تعالی عنہ أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز میں مسواک کرنے کا حکم کرتا اچھا اب یہاں پر قال ابن صلاح فمحمد من محمد مینل مشہور مینل مشہور کہ محمد بن عمر بن علقامہ جو ہیں یہ صدق اور سیانت میں بہت مشہور ہیں لیکن لم ہوں لم اہل اختون لیکن یہ اہل اتقان میں سے نہیں ہے صدق اور سیانت تو سچائی اور صاف گوئی تو ہے اتقان حافظہ محفوظ کرنے کی صلاحیت تو حتی بعضهم لہذا بعض لوگوں نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے محمد بن عامر بن علقمہ کو بعض لوگوں نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے بوجہ استقان کے یعنی حافظے کے کم ہونے کے من جہت ہی اچھا وابستہ تو ہو بعض صحیح لیکن بعض نے ان کی توسیع کی ہے کہ بہت بڑے ان کی جلالت اور ان کی سچائی اور ان کی امانت کی وجہ سے اچھا اب جب ایک طرف سے تھوڑا سا اس میں آ گیا تو کیا ہوگا تو من حسن تو یہ حدیث حسن ہو گئی لیکن اب کیا ہوا فلما ان ضما اخرى لیکن جب یہ یہ حدیث منظم ہوئی مل گئی کس بات سے اس بات کے ہونے سے کہ اس کو تو روایت کیا گیا ہے ایک اور وجہ سے بھی ایک اور طرق سے بھی ضالع کا ماں کنہ نقشہ علیہ تو زائد ہو گئی اس دوسری وجہ سے آنے کے ساتھ دوسری طرق سے آنے کی وجہ سے ہو ہو گئی گیا وہ وہ خوف نقشہ والی علیہ کہ ہم ڈر رہے تھے جس کے بارے میں جہتی حفظی حافظ کی کمی کی جہت میں سے جو ہم ڈر رہے تھے وہ ختم ہو گیا رنجبر ابھی ہزادی کا نقص اور پورا ہو گیا اس دوسری طریق سے روایت کے آنے کی وجہ سے نقصان نقص الیسیر جو چھوٹا سا ایک نقصان ہو رہا تھا کہ ان پر عدم استقان کا حکم لگ رہا تھا تو وہ زائل ہو گیا فصح هذا الاسناد چنانچہ اب یہ اسناد صحیح ہو گئی والتحق بدرجت صحیح اور صحیح کے درجے کے ساتھ مل بھی گئی جی آج اتنا ہی پڑھیں گے جی کچھ کام ہے مجھے اور کل انشاءاللہ اس سے آگے سے پڑھیں گے میں نے برکت کے لیے پڑھا دیا کہ چھٹی نہ ہو تو کچھ دن ہے روزانہ پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد معمول نہیں معلوم نہیں کیا معمول بنتا ہے دعا کرتے رہے ان شاء اللہ بہتر ہو جائے گا کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے جی بات تو کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے گا ان شاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ